تکاہرو جلد چہارم چوتھی جلد چار جلدوں کی کتاب ہے میرے کو بس میں اقبال لاہور آیا چھاپی چوتھی جلد صفحہ نمبر تین سو سٹھ کتاب کتنے کیتے اور تعریف کی تھی مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی گیارہ اگست انیس سو سنتالی نو خطاب ہوا وہ میں آنا پیا سیکولر سیکولرزم ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ظالم جس کا حکومت میں بھی دخل نہ ہو معیشت میں بھی نہ ہو دنیا کے زندگی کے کسی معاملے میں دخل دینا قرآن اور شریعت کو جائز نہ ہو خدا کال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے معاملے سے دخل اندازی کرے یا ہمارے زندگی کے کسی معاملے کی اصلاح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 دیکھ لو گے تسا جیسے جیسے وقت گزرے گا پاکستان کی برکت سے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان سوکھے نہیں سمے سے حوالہ غلط ہوئے تو میری زبان بڈو تو کتے آگے سکو ارب اچم ہندوستان سارا رل کے میری گل توڑ دین میرا کیما کر کے کتے آگے ساتھ رہا مسئلہ کہ ہوئے گل حق دی میں چھپاوا یہ مڑ میں اس دن جمیا ہی نہیں اللہ دے فضل لاچی جی نے بولو سبحان اور اگے سنو مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مسلمان تو مسلمان نہیں رہن گے تو ہندو مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے ذاتی عقائد کا معاملہ ہے اور سیکولرزم مذہب کو ذاتی عقائد عقائد کا معاملہ سمجھتے ہیں لہذا حکومت بن گئی پاکستان بن گیا لیکن کیونکہ مذہب ذاتی معاملہ ہے لہذا معاشرے حکومت قانون یہ سارے مسلمان مسلمان نہیں رہن گے ہندو مسلا ایک ہو جانا ہے کوئی نہ نا ستیاگر اچھی بول سبحان اللہ میں اپنے دعوے تے دلیل او کٹ لیا توڑ نہ یار گل سنو میں گل کرنا ذاتی معاملے کا مسئلہ سمجھانا تسا سیاہ کرو سفید کرو اپنے گھر دے اندر ذاتی معاملہ ہوگا جدو دوسرا بولے تو تسا فورن ماما لگنا ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل میں پوچھنا سر اے قانون اسلام دا چور دا ہاتھ کٹو تے فلان کرو تے برے نو برائی تو روکو تے اے مکاتے تے جو اسلام آیا پیا ہے یہ تے سارا مک گیا جب ذاتی معاملہ تے ہر کسی پرا تو ماما لگنا ہے ماں پاوے جو مرضی کرا تو دے سنگ اگ جیڑی جہی شہر کافر پسند کرے کفر کیوں نہ ہوئے ہاں، ساڈے مولا تالا فرمایا او مومنا کبھی یہود سارا تیرے تو راضی نہیں ہون ہون گے گے راضی نہیں ہوگت تین پسند نہیں کرن گے کرنا چر پیروی نہیں کرے گا ملت جنو آخر نے ملت آخر نے اجتماعی تہذیب نو نسارا اپنی تہذیب جو ہے کیا مطلب اُنہ لی سوچا عمل یہ تے راضی ہون گے ورنہ کافرا دی سوچ بھی کفر کافر عمل بھی توجہ نہیں فرمائی ہر کتنا ہے انہوں سوچ اعتقادی کفر انہوں والا عمل عملی کفر عملی تے اعتقادی دا فرق ہو سکتا ہے